welcome to the course of visual programming last lecture میں ہم نے سی شاپ کے کافی سارے سیمنٹکس دیکھیں سی شاپ کے کنٹرول اسٹرکچرس اس کی switch statement statement for loops types کافی سارے بیسک کوڈ لکھنا اب ہم سی شاپ میں دیکھ چکے ہیں ایک ہم نے ہیلو ورڈ کی ایگزامپل لی تھی اس لیکچر میں ہم ان کنسیپٹس کو آگے ڈیولپ کریں گے ہم نیم اسپیسز کا کنسیپٹ دیکھیں گے اور پھر کلاسز کا کنسیپٹ دیکھیں گے جو کہ ایک سی شاپ جیسی آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج میں ایک بڑا فنڈامنٹل کنسیپٹ ہے سب سے پہلے ہم نیم اسپیسیز سے اسٹارٹ ہوتے ہیں نیم اسپیسیز کیا ہیں مے بی آپ کو نیم اسپیسیز کا تھوڑا آئیڈیا سی پلس پلس سے بھی ہو سی شاپ میں کافی سیمینٹک سملر ہیں اور اگر آپ کو سی پلس پلس میں نیم اسپیسیز آپ نے نہیں یوز کی تو بھی میں آپ کو بیسک انٹروڈکشن دے دیتا ہوں نیم اسپیسیز کا بیسک پرپز یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی کلاس کا یا کسی چیز کا نام رکھتے ہیں تو وہ نام رکھتے ہوئے آپ کو یہ یونیکنیس نہیں سوچنی کہ فیوچر میں کبھی کسی اور کلاس کا سیم نام نہیں ہو سکتا مثلا مثلا آپ نے اگر ایک کلاس کوئی لاگنگ کرنے کے لیے بنانی ہے اور آپ اس کا نام لاگر رکھ دیتے ہیں تو اب بہت پرابیبل ہے کہ آپ فیوچر میں کسی اور لائبریری یا کسی اور چیز کو یوز کرنا چاہیں اس میں بھی کوئی لاگر ہو تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی کلاس کا کمپلیکیٹڈ سا نام رکھیں اس کے ساتھ کوئی اور اپنے کمپنی کا نام جوڑ کے رکھیں اس کے بجائے ہم اس کلاس کو اٹھا کے ایک نیم اسپیس میں ڈال دیتے ہیں نیم اسپیس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم نام ری یوز کر سکیں یعنی لاگر کا نام ہم بھی یوز کر سکیں کوئی اور لائبریری بھی یوز کر سکے کوئی تھرڈ پارٹی لائبریری بھی یوز کر سکے اور جب ہم ان تین ڈفرینٹ لائبریری یا ڈفرینٹ پروگرامس کو اگر اکٹھا بھی یوز کرنا چاہیں تو ہم کلیئرلی بتا سکیں کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں نیم اسپیسز کی ایگزامپل ہمارے ہیلو ورلڈ پروگرام میں بھی تھی ہم نے یوزنگ سسٹم لکھا تھا یوزنگ سسٹم کا کیا مطلب ہے یوزنگ سسٹم کا مطلب اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو بھی کلاس نیمز یوز ہونے لگے ہیں وہ اگر اس سے ہمارے پروگرام میں یا ہمارے کرنٹ جو کوڈ کمپائل کر رہے ہیں اس میں نہیں ملتے تو وہ انہی نامز کے ساتھ سسٹم ڈاٹ لگا کے دیکھے کیا وہ ایگزسٹ کرتے ہیں تو ہم نے اس ایگزامپل میں کنسول یوز کیا تھا اور چونکہ ہم نے اوپر یوزنگ سسٹم لکھا تھا اس لیے اسے کنسول نہیں ملا تو اس نے سسٹم ڈاٹ کنسول ڈھونڈا اب اگر میرے پاس تین ڈفرینٹ لائبریریز ہیں جس میں کنسول موجود ہے مثلاً library A library B library C اور میں تینوں کو یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ نہیں لکھوں گا using library A using library B using library C اور پھر کنسول یوز کر لوں کیونکہ پھر تو کنفیوژن ہو جائے گی اس کے بجائے میں ان کو library A dot console library B dot console library C dot console کر کے ایکسپلسٹلی ریفر کروں گا لیکن اگر کوئی اور پروگرام ہے جسے صرف لائبریری سی کا کنسول چاہیے تو اسے ہر جگہ یہ کمپلیکیٹڈ نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف یہ مینشن کر سکتی ہے یوزنگ لائبریری سی اور پھر اس کا کنسول وہ ہوگا جو لائبریری سی میں ہے تو نیم اسپیسیز ہماری جیسے نیم اسپیسیز کے ورڈ سے ظاہر ہے نیمس کی ایک اسپیس ہے اور اس اسپیس کے نیمس باقی اسپیسیز سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں نیم اسپیسیز ہرارکیکل بھی ہو سکتی ہیں یعنی ایک نیم اسپیس کے اندر ایک اور نیم اسپیس ہو ایسی نیم اسپیسیز کو کیسے ریفر کرتے ہیں اگر میری آؤٹر نیم اسپیس کا نام اے ہے انر کا نام بی ہے اور اس کے اندر میرا کنسول ڈکلیئرڈ ہے تو میں اسے لکھ سکتا ہوں A dot B dot console تو یہ نیم اسپیسیز کے کنسیپٹ کو میں ایک ایگزامپل کے ساتھ بتاتا ہوں یہ ایگزامپل آپ دیکھیں اس میں ہم نے ایک نیم اسپیس سی شاپ کے نام سے ڈکلیئر کی ہے اس کے اندر ہم نے یہ ایک کلاس بنائی ہے نیم اسپیس کلاس کے نام سے جو اس سی شاپ نیم اسپیس کے اندر ہے یہ نیم اسپیس کو ڈکلیئر کرنے کا طریقہ ہے ابھی تک پچھلی ایگزامپلس میں ہم نے using system namespace use کرنے کا طریقہ دیکھا تھا نیم اسپیس ڈکلیئر کرنے کے لیے یا کچھ کلاسز کو نیم اسپیس میں شامل کرنے کے لیے یہ سینٹیکس ہے نیم اسپیس اور آگے اس نیم اسپیس کا نام جو اس ایگزامپل میں سیشا پہ اور اس کے اندر ہم نے ایک کلاس ڈکلیئر کی ہے اسی طریقے سے اگر ہم نیسٹڈ نیم اسپیس بنانا چاہیں تو اس کی بھی ایگزامپل دیکھتے ہیں نیسٹڈ نیم اسپیس انسرٹ کرنے کے دو طریقے ہیں وہ دونوں میں آپ کو اس سلائڈ پہ دکھاتا ہوں یہ پہلے طریقے میں ہم نے ایک namespace test namespace بنائی اور اس کی بریسز کے اندر ایک اور نیم اسپیس ٹیوٹوریل نام سے ڈکلیئر کی اب اس کے اندر جو کلاسز ہوں گی وہ اس نیسٹڈ نیم اسپیس کے اندر ہے جس کا نام test namespace dot tutorial ہے اور اگر مجھے اس آؤٹر نیم اسپیس میں مزید کچھ اور نہیں ایڈ کرنا صرف میں اس نیسٹڈ نیم اسپیس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہ باٹم پہ دوسرا طریقہ بھی ہے جس میں لکھا ہے namespace test namespace dot tutorial تو یہ دونوں سینٹیکس انٹرچینجیبل ہیں اس میں اگر میں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان نیم اسپیس کے اندر جو چیزیں ہیں انہیں میں کس طرح سے کال کر سکتا ہوں اگر میں یہ نیم اسپیس میں جو ٹیسٹ نیم اسپیس ہے اس کے اندر سے یعنی اس کے اندر کوئی اور کلاس ہے اس کے اندر سے میں ٹیوٹوریل نیم اسپیس کے اندر سے کوئی چیز یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں یوز کروں گا ٹیوٹوریل ڈاٹ جو بھی اس کلاس کا نام ہے اور اگر میں ان دونوں نیم اسپیسز سے باہر سے یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں test namespace dot tutorial dot اس کلاس کا نام یوز کروں گا اس کے علاوہ میں ایک اور طریقے سے بھی اسے یوز کر سکتا ہوں جو اس سلائڈ کے اینڈ میں میں نے شو کیا ہے کہ میں اسے اس طرح سے لکھ سکتا ہوں using the example is equal to test namespace dot tutorial dot my example اب یہاں پہ مائی ایگزامپل ایک کلاس کا نام ہے جو ٹیسٹ نیم اسپیس کے اندر ٹیوٹوریل نیم اسپیس کے اندر ڈکلیئر ہوئی ہوئی ہے اور بجائے اس کے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کوڈ میں مائی ایگزامپل کئی اور ہوں یا multiple libraries my example import کر رہی ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پرٹیکولر پروگرام میں میں جب دی ایگزامپل لکھوں تو اس کا مطلب ہے ٹیسٹ نیم اسپیس کے اندر ٹیٹوریل نیم اسپیس کے اندر مائی ایگزامپل تو اس ٹیکنیک سے using something is equal to سے جو میں نے آپ کو پہلے ایگزامپل دی تھی لاگر والی یا کنسول کلاس والی وہ بھی سمپلیفائی ہو جاتی ہے جہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا library A library B library C ان تینوں کے پاس کنسول کلاس ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ using console A is equal to library A dot console using console B is equal to library B dot console اور اسی طرح سے کنسول سی اب میں کوڈ میں کنسول لکھوں گا تو کمپائلر ایرر دے گا کیونکہ اسے کنسول کہیں نہیں ملے گا لیکن کنسول اے بی اور سی ڈیفائن ہو گئے تو یہ کنسیپٹ ہے نیم اسپیسیز کا اور یہ تھورلی یوز ہوا ہوا ہے سی شاپ کی لائبریریز میں مثلاً مائیکروسافٹ کی لائبریریز ایک مائیکروسافٹ نیم اسپیس کے اندر ہیں اس کے اندر مائیکروسافٹ ڈاٹ جس پرٹیکولر مثلاً فائل سسٹم ہے تو فائل ڈاٹ سم تھنگ ہوگا تو ایک حرارکی بنی ہوئی ہے جس کی نیم اسپیس سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ لائبریری کیا کر رہی ہے نیکسٹ ہم کلاسز کا کنسیپٹ ڈسکس کرنے لگے ہیں اور کلاسز بڑا ہی ایک فنڈامنٹل کنسیپٹ ہے سی شاپ میں کیونکہ سی شاپ میں ہر چیز ایک کلاس ڈکلیریشن کے اندر آتی ہے اور کلاسز کیسے ڈکلیئر ہوتی ہیں ہم نے پہلے اگزامپل میں ہیلو ورلڈ میں بھی دیکھا ہے ایک کلاس نیم ہوتا ہے اس کے آگے کرلی بریسز کے اندر ایک پوری کلاس ڈیفائن ہوتی ہے کلاسز کے ساتھ ایک کنسیپٹ آتا ہے انسٹینشیشن کا جب ہم ایک کلاس کی ڈیفینیشن دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ اس پرٹیکولر یونٹ آف کوڈ جو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں اس میں کیا میتھڈس ہوں گے کیا اس میں ڈیٹا ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہوں گی جو بھی میں آپ کو لسٹ کر کے بتاؤں گا کہ کلاس میں کیا کیا ہو سکتا ہے لیکن یہ ساری ڈیفینیشنس بناتے ہیں اور اس کے اگینسٹ کوئی میمری نہیں ہوتی مثلا کلاس میں اگر ایک میمری ویریبل ایک ویریبل ہے انٹیجر اے تو وہ انٹیجر اے ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا وہ ایگزسٹ کیسے کرے گا اس کے لیے یعنی میمری میں کوئی جگہ نہیں لوکیٹیڈ میمری میں جگہ نہیں لوکیٹیڈ دیٹ مینس وہ ایگزسٹ نہیں کرتا اس میں کوئی ویلیو نہیں اسٹور ہو سکتی جگہ کیسے بنے گی اس کلاس کو انسٹینشیٹ کریں گے جب اس کلاس کو انسٹینشیٹ کریں گے تو اس کے اگینسٹ ایک آبجیکٹ بنے گا اور آبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے میموری میں جگہ ریزرو ہوگی اس کے سارے جتنے ڈیٹا ویریبلس ہیں یا جو بھی اس کے لیے میموری لوکیشنس ریکوائرڈ ہیں اس کلاس کے لیے وہ بنے گی اور میں اس کلاس کو دوبارہ بھی انسٹینشیٹ کر سکتا ہوں وچ مینس کہ ایک اور جگہ بن جائے گی جہاں پہ وہ ان سارے ویریبلس کی ایک اور کاپی ہوگی تو اگر ایک کلاس کے دو ویریبلس ہیں اے اور بی تو اور اس کے اندر لیٹ سے ایک ڈیٹا ممبر ہے ایکس اور ایک ڈیٹا ممبر ہے وائی تو اب میرے پاس دو انٹیجرس نہیں چار انٹیجرس ہو گئے ایک کلاس ایک آبجیکٹ اے کے ایکس اور وائی اور ایک آبجیکٹ بی کے ایکس اور وائی تو کلاسز کے ساتھ ایک انسٹینشیشن کا کنسیپٹ ایسوسیٹیڈ ہے کہ ایک کلاس ڈیفینیشن جب انسٹینشیٹ ہوگی اس کی میمری لوکیٹ ہوگی اور اس کے بعد اس پہ میتھڈس انووک ہو سکتی ہیں اسٹیٹک میتھڈس اس کی ایک ایکسیپشن ہے اس رول کی جس کی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے بٹ ادر دین اسٹیٹک ایک کلاس کے میتھڈ تب تک کال نہیں ہو سکتے جب تک اس کی انسٹینشیشن ایگزسٹ نہ ہو اور اس کے نارمل ویریبلس اس انسٹینشیشن کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں پھر کلاس کے ساتھ ایک کنسیپٹ آتا ہے کنسٹرکٹر کا کنسٹرکٹر کا کیا مطلب ہے کلاس تو ہمارے پاس ڈیفینیشن تو ایگزٹ کرتی ہے تو ہم نے کنسٹرکٹ کیا کرنا ہے کنسٹرکٹ ہم نے یہ کلاس انسٹنس کرنا ہے ایک کلاس جب انسٹنشیٹ ہوتی ہے ایک آبجیکٹ بنتا ہے آبجیکٹ کو کلاس انسٹنس بھی کہتے ہیں اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے اب کنسٹرکٹ کرنے سے کیا مراد ہے ایک تو مطلب ہے کہ اس کی میموری لوکیٹ ہونی ہے وہ تو سی آپ ہینڈل کر لے گی اگر اس میں ہم نے چار انٹیجرس ڈکلیئر کیے اسے پتہ ہے اس نے چار انٹیجرس کے لیے جگہ لوکیٹ کر لینی ہے اور سی شارپ بائی ڈیفالٹ ان سب کو ڈیفالٹ ویلیوز بھی دے دے گی اور کنسٹرکٹر کا یہاں پہ کیا رول ہے کنسٹرکٹر کا رول یہ ہے کہ اگر ہم اس میں کوئی کسٹم انیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں یا ہم لیٹ سے ہمارے پاس ایک فائل ہے جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنی دیر یہ کلاس انسٹنس ایگزسٹ کرے جتنی دیر اس کا یہ پرٹیکولر انسٹنشیشن ایگزسٹ کرے ایک پرٹیکولر فائل اوپن رہے یا ایک نیٹ ورک کنیکشن اوپن رہے تو یہ جو فرسٹ ٹائم کنسٹرکٹر کے اندر ہمارے پاس ایک پروویژن آتی ہے کہ اس ٹائم پہ ہم وہ چیزیں ریڈی کر لیں ایک فائل اوپن کرنی ہے وہاں پہ اوپن کر لیں نیٹ ورک ریسورس اوپن کرنا ہے وہاں پہ اوپن کر لیں یا ایسی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہمیں جو C sharp default values assign کر رہی ہے زیرو وہ اس پوائنٹ پہ سوٹ نہیں کرتی ہم چاہتے ہیں ہم نے اسے کسٹم ڈیفالٹ ویلیوز دینی ہے ہم وہ کنسٹرکٹر میں دے سکتے ہیں اور جب ہم کنسٹرکٹر کلاس کا نہ دیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب اس ایسے میں ہم کہتے ہیں کہ کلاس کا ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بنتا ہے جو اس کو ڈیفالٹ ویلیوز دے دیتا ہے تو یہ ہم کلاس کا کنسٹرکٹر لکھتے کیسے ہیں کلاس کیسے لکھتے ہیں اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اور اس میں ان کنسیپٹ کو ڈیٹیلس میں ڈسکس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے جس میں ہم نے ایک آؤٹ پٹ کلاس کے نام سے ایک کلاس ڈکلیئر کی ہے ٹاپ پہ وہی ہمارا یوزنگ سسٹم جو ہم کنسول کے لیے لکھتے ہیں وہی لکھا ہوا ہے اور اس کلاس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پہلی لائن ہے اسٹرنگ مائی اسٹرنگ اس ڈکلیریشن کی وجہ سے کوئی اسٹرنگ میموری میں نہیں بنا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کلاس کی ڈیفینیشن صرف یہ بتاتی ہے کہ جب یہ کلاس انسٹنشیٹ ہوگی تو میموری میں کیا الوکیٹ کرنا ہے اور ابھی ہم کلاس کی انسٹینشیشن کی طرف آتے ہیں کہ وہ کیسے انسٹینشیٹ ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ ابھی ہم صرف یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جب یہ کلاس انسٹینشیٹ ہو تو ایک اسٹرنگ مائی اسٹرنگ نام سے بنا دو اس کے بعد ہم نے کلاس کا کنسٹرکٹر لکھا ہے اور ہم نے لکھا ہے پبلک آؤٹ پٹ کلاس اور اسے ایک اسٹرنگ پاس کی ہے ان پٹ اسٹرنگ اور وہ جو ان پٹ اسٹرنگ ہے وہ ہم نے مائی اسٹرنگ کو ایزائن کر دی ہے یہاں پہ دو تین چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں پہلی تو ہم نے لاسٹ ٹائم میتھڈس کا سینٹیکس دیکھا تھا یہاں پہ ایک چیز مسنگ ہے کہ کنسٹرکٹر کی کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں ہے اور کبھی کنسٹرکٹر کی کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں ہوگی کلاس کنسٹرکٹرس کبھی کچھ ریٹرن نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے آبجیکٹ کو انیشلائز کرنا ہے ان کا پرپز کچھ کیلکولیشن کر کے کوئی رزلٹ دینا نہیں ہے دوسری چیز ہم نے اس کنسٹرکٹر کے ساتھ پبلک لکھا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلاس اس کلاس کے باہر سے انسٹینشیٹ ہو سکتی ہے یوزنگ دس کنسٹرکٹر ایک اور بھی ابھی میں نے بات کی تھی ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہوتا ہے جو کوئی آرگومنٹس نہیں لیتا وہ اپنی جگہ پبلک ایگزسٹ کرتا ہے اگر میں اسے بھی بلاک کرنا چاہوں تو میں ایکسپلسٹلی اسے پرائیویٹ کر سکتا ہوں بٹ ابھی ہم اس ایگزامپل کی طرف نہیں جا رہے ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایگزامپل میں اس کنسٹرکٹر کو ہم نے پبلک کیا ہے اور اسے ایک آرگومنٹ پاس کیا ہے اور اس آرگومنٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے مائی اسٹرنگ کو ان پٹ اسٹرنگ ڈیزائن کر دیا ہے اب یہاں پہ یہ کوشچن آتا ہے کہ یہ مائی اسٹرنگ کون سا مائی اسٹرنگ ہے کیونکہ ابھی میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ مائی اسٹرنگ تو ایگزٹ ہی نہیں کرتا جب تک یہ کلاس انسٹینشیٹ نہ ہو ایگزٹ نہ کرے جب یہ کلاس انسٹینشیٹ ہوگی کوئی پرٹیکولر ویریبل بنے گا لیٹ سے اے تب مائی اسٹرنگ ایگزسٹ کرے گا تو میں نے آپ کو ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ کلاس کا کوئی میتھڈ تب تک انووک نہیں ہو سکتا جب تک کلاس کا انسٹنس نہ ہو یعنی یہ پرٹیکولر میتھڈ اس انسٹنس اے پہ تو انووک ہو سکتا ہے بغیر اس انسٹنس کے انووک نہیں ہو سکتا تو جس انسٹنس پہ یہ میتھڈ انووک ہوگا اس انسٹنس کا مائی اسٹرنگ یوز ہوگا اس کے بعد ہم نے ایک اور میتھڈ لکھا ہے انسٹنس میتھڈ اسے بھی پبلک ڈکلیئر کیا ہے وہ بھی کال ہو سکے اس کی ریٹرن ٹائپ نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہمیں ایکسپلسٹلی بتانا پڑا ہے کہ اس کی ریٹرن ٹائپ نہیں ہے یعنی وائڈ ہے جبکہ کنسٹرکٹر میں ہم نے یہ بتایا ہی نہیں کیونکہ کنسٹرکٹر کچھ ریٹرن کر ہی نہیں سکتا یہ میتھڈ کچھ ریٹرن کر سکتا ہے لیکن ہم نے چوز کیا ہے کہ یہ کچھ ریٹرن نہ کرے تو اس لیے ہم نے اس کے پیچھے ورڈ لکھا ہے اور اس کے اندر ہم نے صرف کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کر دی ہے جس میں اس انسٹنس کا جو مائی اسٹرنگ ہے وہ پرنٹ کر دیا ہے نیکسٹ آپ اس میں ایک نیا کنسیپٹ دیکھ رہے ہیں ڈسٹرکٹر کا ڈسٹریکٹر کیسے لکھا ہے ہم نے ڈسٹرکٹر میں ہم نے ایک ٹلڈا سائن یوز کیا ہے اور اس کے آگے آؤٹ پٹ کلاس جو اس کلاس کا نام ہے وہ یوز کیا ہے اور اس کے آگے بریسز میں ہم نے کچھ جو بھی کوڈ لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں اب یہاں یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی بھی کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں کیونکہ ابھی میں بتاتا ہوں ڈسٹریکٹر کب انووک ہوتا ہے وہ ریٹرن ٹائپ ہم لے ہی نہیں سکتے جس ٹائم پہ وہ انووک ہوتا ہے تو ڈسٹریکٹر میں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے ریٹرن ٹائپ کا جیسے کنسٹرکٹر میں نہیں ہے لیکن ڈسٹریکٹر میں آرگومنٹس کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں کنسٹرکٹر تو میں آرگومنٹس کے ساتھ بنا سکتا ہوں بلکہ کئی بنا سکتا ہوں اس کی بھی ہم ایگزامپل کبھی نہ کبھی دیکھیں گے کہ ایک ہی کلاس میں ملٹیپل کنسٹرکٹرس ہیں کوئی کوئی کچھ کچھ آرگومنٹس لے لے رہا رہا ہے ہے اور کسی پرٹیکولر میں اس میں سے ایک یوز ہوگا لیکن ملٹیپل ہو سکتے ہیں ڈسٹرکٹر صرف ایک ہو سکتا ہے اور ڈسٹرکٹر کو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پبلک ہو پرائیویٹ ہو اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ ایکسیس ایٹریبیوٹ ڈال ہی نہیں سکتے اور کیوں نہیں ڈال سکتے یاد ہو لاسٹ لیکچر میں ہم نے میموری لوکیشن کی بات کی تھی کہ C sharp totally garbage collection based ہے کوئی آبجیکٹ میموری سے کب فری ہوتا ہے یہ totally garbage collection garbage collection کے جو اسکیڈول ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو گاربیج کلیکٹر ہوگا جو اس آبجیکٹ کو فری کرے گا جس ٹائم پہ ڈسٹرکٹر ڈسٹریکٹر کال ہوگا تو اس ٹائم پہ ہم تو آرگومنٹ پاس نہیں کر سکتے نہ کوئی ریٹرن ٹائپ لے سکتے ہیں نہ گاربیج کلیکٹر کو روک سکتے ہیں کہ بھائی ڈسٹریکٹر کو نہ کال کرو تو اس لیے ڈسٹرکٹر ہم کے ساتھ ہمیں ایکسیس ایٹریبیوٹ بھی نہیں دیتے لوور پارٹ میں ہم نے اس اسی کلاس کو یوز کرنے کی ایگزامپل دی ہے اس کا نام ہم نے ایگزامپل کلاس رکھا ہے اور اس کے اندر ہم نے وہی مین ڈکلیئر کیا ہے جو ہم پہلے ڈکلیئر کرتے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اسٹیٹک دیا ہے جو کہ ایک کلاس ویریبل نہیں ہوتا جو ایک کلاس انسٹنس ویریبل کے بجائے یا انسٹنس میتھڈ کے بجائے ایک کلاس میتھڈ بن جاتا ہے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے ہم اسٹیٹک کی تھوڑی سی اور ڈسکشن کریں گے اب ہم نے یہ نیکسٹ لائن بڑی کریٹیکل ہے ہم نے اس آؤٹ پٹ کلاس کا ایک انسٹنس کریٹ کیا ہے انسٹنس کیسے کریٹ کرتے ہیں ہم نے آؤٹ پٹ کلاس اور ایک ویریبل بنایا آؤٹ سی ایل کے نام سے اور اس کے آگے لکھا نیو آؤٹ پٹ کلاس تو یہ نیو کا جو کی ورڈ ہے یہ ایک نیا انسٹنس بناتا ہے کسی ایگزسٹنگ کلاس کا کلاس ڈیفینیشن یا کلاس یہاں پہ کیا ہے آؤٹ پٹ کلاس نیو کی وجہ سے ایک نیا انسٹنس بنا اور یہ انسٹنس کون سا کنسٹرکٹر انووک کرے گا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آؤٹ پٹ کلاس کے آگے ہم نے پیرنتھس میں کیا آرگومنٹس دیے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک اسٹرنگ دیا ہے تو ہمارا یہ جو ہم نے کنسٹرکٹر لکھا تھا یہ انووک ہوگا اور اس کے بعد ہم نے پرنٹ اسٹرنگ جو اوپر کلاس میں لکھا تھا اسے کال کیا ہے لیکن یہ پرنٹ اسٹرنگ کے ساتھ اسٹیٹک نہیں تھا اس لیے یہ ایک انسٹنس میتھڈ تھا یہ کلاس میتھڈ نہیں تھا اور انسٹنس میتھڈ کو کال کرنے کے لیے ایک انسٹنس چاہیے تو ہم نے اس لیے لکھا ہے out C L dot print string ہم نے output class dot print string نہیں لکھا تو یہ ایگزامپل تھی کہ کلاس کو کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس کو یوز کیسے کرتے ہیں انسٹینشیٹ کیسے کرتے ہیں اور اگر آپ ویژول اسٹوڈیو کی آئی ڈی یوز کر رہے ہوں تو آپ ایک فائل کے آپ کو آپشن ملے گی جو آپ نے پروجیکٹ بنایا اس پہ رائٹ کلک کر کے نیو کلاس کر سکتے ہیں اور نیو کلاس کر کے آپ اسے اپنی کلاس کا نام دیں گے تو آپ کو ایون ایک اسکیلیٹن کوڈ لکھ کے دے دے گا جو آپ یوز کرنا چاہیں تو یوز کر لیں نہیں تو اوور رائٹ کر لیں تو ویژول اسٹوڈیو میں بڑا ایزی ہے نئی کلاسز بنانا اگر آپ ویژول اسٹوڈیو سے باہر یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک نئی ڈاٹ سی ایس ایکسٹینشن کے ساتھ ایک نئی فائل بنائیں اس کے اندر یہ نئی کلاس لکھیں اور پھر آپ لیٹ سے آپ کے پاس تین کلاسز ہیں A dot C S B dot C S C dot C S تو آپ ان تینوں کو اکٹھے کمپائل کرنا ہے تو آپ سی شاپ کا compiler C S C invoke کر سکتے ہیں اور اس کے آگے یہ تینوں لکھتے ہیں تو یہ تینوں مل کے کمپائل ہو جائیں گی اور آپ کی ایک فائل بن جائے گی ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کی ہم نے بات کی ہے اسی ایگزامپل کے کنٹیکس میں بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کنسٹرکٹر نہیں دیتے تو سی شاپ ہمیں ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر پرووائڈ کرتی ہے جو ہر چیز کو زیرو پہ لیٹ سے انٹیجرس کو زیرو پہ اسٹرنگس کو empty string empty string پہ اور اس طریقے سے انیشلائز کر دیتی ہے یا آبجیکٹ پوائنٹرس کو نل پہ مینی کیسز میں یہ سفیشینٹ بھی ہوتا ہے تو ایسے کیسز میں ہمیں اپنا کنسٹرکٹر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کنسٹرکٹر لکھتے ہیں اور دوسرے کنسٹرکٹر سے ہم صرف اسے انووک کرنا چاہتے ہیں مثلا مثلا ہم ایک کنسٹرکٹر لکھتے ہیں جیسے ابھی ہم نے اسٹرنگ جس میں پاس کیا تھا اور پھر ہم ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ایک خود سے لکھنا چاہتے ہیں جو اسٹرنگ کو کسی پرٹیکولر ویلیو پہ سائن کرے تو ایسے میں ہم ایک کنسٹرکٹرس کا اسپیشل انیشلائزر سینٹیکس ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں اور وہ سینٹیکس ہم دیکھتے ہیں یہ ہم نے ایک اور کنسٹرکٹر لکھا ہے آؤٹ پٹ کلاس میں اور یہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے ریٹرن ٹائپ کسی بھی کنسٹرکٹر کی نہیں ہوتی ایکسیس ٹائپ پبلک ہے اور اس کے بعد ہم نے دس کا کی ورڈ یوز کیا ہے یاد ہو کہ دس کا keyword current class current class کے کرنٹ انسٹنس کو ریفر کرتا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک اسٹرنگ پاس کر دیا یہ ہم بیسیکلی کنسٹرکٹر کو انووک کر رہے ہیں کنسٹرکٹر کبھی نارملی تو انووک نہیں ہو سکتا ہم نے کنسٹرکٹر انووک ہونے کا ایک میتھڈ یہ دیکھا تھا کہ ہم ایک کلاس انسنشیٹ کریں اور ایک کنسٹرکٹر انووک ہوتا ہے لیکن ایک کنسٹرکٹر سے ہم کام دوسرے کنسٹرکٹر کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں یعنی ایک کنسٹرکٹر کال ہوا اور وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کنسٹرکٹر کال ہو تو پہلے یہ دوسرا کنسٹرکٹر کال کر کے چیزیں انیشلائز کر لو تو اس پرٹیکولر کیس میں ہم نے وہ کنسٹرکٹر کال کر لیا جو اسٹرنگ لیتا ہے اور وہ کنسٹرکٹر کال ہونے کے بعد ہم مزید بھی کچھ انیشلائز کر سکتے ہیں اس کی باڈی میں لیکن اس پرٹیکولر کیس میں ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ کنسٹرکٹرس کے سیمینٹکس ہیں ملٹیپل کنسٹرکٹرس ہو سکتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کال کر سکتے ہیں کوئی کنسٹرکٹر نہیں دیں گے تو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہوگا کنسٹرکٹرس کی ایکسیس ٹائپس ہو سکتی ہیں جو ابھی تک ہم نے ایک پبلک اور پرائیویٹ کی بات کی ہے مزید اس میں بات کریں گے اور اس کے بعد ہم نے انسٹنس ممبرس اور اسٹیٹک ممبرس کی بات کی جس کا ہم تھوڑا سا اور ڈسکس کریں گے اگر ہم کسی کلاس میتھڈ کو یا کلاس کے اندر کوئی ویریبل ہے اسے اسٹیٹک ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اگر ہم کلاس کو ایک انٹیجر ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اسٹیٹک لکھ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب انسٹنس ویریبل کے بجائے کلاس ویریبل ہو گیا یعنی وہ کلاس ڈیفینیشن جب کمپائلر دیکھے گا تو ساتھ ہی وہ ویریبل ڈکلیئر کر دے گا ساتھ ہی اس ویریبل کے لیے میمری لوکیٹ ہو جائے گی اور کوئی بھی کلاس کا انسٹنس لیٹر بنے گا اگر وہ اس ویریبل کو ریفر کرے گا تو وہ سیم ویریبل ہوگا یعنی اگر میں کلاس کے تین انسٹنس بناؤں تو اسٹیٹک ویریبل کی ایک ہی کاپی بنے گی جبکہ نان اسٹیٹک جنہیں ہم انسٹنس ویریبلس بھی کہتے ہیں ان کی تین کاپیز بنے گی اب اگر میں جو اب میں نے پہلے نارمل میتھڈس کی بات کی جو کلاس کے سارے ویریبلس ایکسیس کر سکتے ہیں اور اسٹیٹک بھی ایکسیس کر سکتے ہیں ان میتھڈ کی بات کروں تو وہ میتھڈ تب تک نہیں کال ہو سکتے جب تک کوئی کلاس کا انسٹنس ایگزسٹ نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے اس انسٹنس کے ممبرس کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے تو اگر میں کوئی میتھڈ لکھنا چاہوں جو صرف کلاس کے اسٹیٹک ویریبلس کو ایکسیس کرے اور یا ان کو بھی نہ کرے اس نے کوئی ٹوٹلی totally انڈیپینڈنٹ کام کرنا ہے تو ایسا میتھڈ لکھنے کے لیے مجھے کلاس کا انسٹنس نہیں چاہیے ایسے میتھڈ کے ساتھ لکھ دیتے ہیں اسٹیٹک کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک اسٹیٹک میتھڈ ڈکلیئر کر دوں اور اس کے بعد وہاں سے کوئی انسٹنس ویریبل ایکسیس کرنے کی کوشش کروں چاہے وہ انسٹنس ویریبل پبلک ہی کیوں نہ ہو تو کمپائلر مجھے ایرر دے گا کمپائلر کہے گا یہ اسٹیٹک میتھڈ ہے اس کو انسٹنس کی ضرورت ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ انسٹنس ویریبل ایکسیس بھی نہیں کر سکتا ایک چھوٹی سی اگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم ایک اسٹیٹک میتھڈ ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس کی دیکھتے ہیں کالنگ انسٹنس میتھڈ سے کیسے ڈفرینٹ ہے یہ ہم نے اسٹیٹک پرنٹر کے نام سے ایک اسٹیٹک میتھڈ لکھا ہے اسے اپنی پرانی آؤٹ پٹ کلاس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں جس میں ہم نے کنسول پہ کچھ رائٹ کر دیا ہے جو کلاس کے ویریبل سے انڈیپینڈنٹ ہے اس کو جب ہم کال کریں گے تو آپ نیچے دیکھیں کہ ہم نے اسے کال کیا ہے output class dot static printer ہم نے اب یہ نہیں کہا کہ یہ جیسے ہم نے پہلے ویریبل ڈکلیئر کیے تھے آؤٹ سی ایل کے نام سے out C L dot static printer کریں یہ نہیں کیا ہم نے output class dot static printer کیا کیونکہ یہ اسٹیٹک میتھڈ ہے اسے کوئی انسٹنس ویریبل نہیں چاہیے اب ایسے بھی سچویشن آ سکتی ہے کہ میرے پاس کچھ اسٹیٹک ویریبلس ہوں جنہیں انیشلائزیشن کی ضرورت ہو جیسے میرے پاس کوئی میں ایک فائل یوز کرنا چاہتا ہوں جس میں سارے کلاس انسٹنسز اپنا پروگرس لاگ کریں تو اب اس فائل کو اوپن کرنا ایک ایک کلاس کا اسٹیٹک آپریشن ہونا چاہیے کلاس کا انسٹنس بنا کلاس کی ڈیفینیشن ہوئی تو وہ فائل اوپن ہو جائے اور پھر جیسے جیسے انسٹنس بنتے رہیں اس فائل میں کچھ انفارمیشن لاگ کر سکتے ہیں لیکن میرا کنسٹرکٹر تو تب کال ہوگا جب انسٹنس بنے گا اور ہر انسٹنس بننے پہ انووک ہوگا تو ایسے ایسی سچویشنس کے لیے ہمارے پاس ایک اسٹیٹک کنسٹرکٹر ہوتا ہے اسٹیٹک کنسٹرکٹر کے سینٹیکس میں نہیں جائیں گے اسٹیٹک کنسٹرکٹر جب ایک کلاس پہلی بار اویلیبل ہوتی ہے ڈائنامیکلی بھی لوڈ ہو سکتی ہے اس وقت انوک ہوتا ہے اور اس کے کوئی پیرامیٹرز نہیں ہوتے کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں ہوتی پیرامیٹرز اس لیے نہیں ہوتے ہم ایکسپلسٹلی نیو کر کے انسٹنس بناتے ہیں ہم ایکسپلسٹلی کلاس نہیں لوڈ کرتے بعض کیسز میں کر بھی سکتے ہیں لیکن موسٹلی کلاس امپلسٹلی لوڈ ہو جاتی ہے تو ہم اسٹیٹک کنسٹرکٹر کو کوئی آرگومنٹس نہیں دے سکتے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے تو یہ اسٹیٹک کنسٹرکٹر کی ڈیفینیشن ہے ڈسٹرکٹرس کی ہم نے بات کی ہے کہ ایک کلاس میں صرف ایک ڈسٹرکٹر ہو سکتا ہے جو گاربیج کلیکشن اس ڈسٹرکٹر کو انووک کرتی ہے اور نارملی آپ بہت ساری کلاسز دیکھیں گے کہ ان میں گاربیج ان میں ڈسٹریکٹر ہی گا نہیں کیونکہ میموری فری کرنا ویسے ہی گاربیج کلیکشن کی رسپانسبلٹی ہے اگر میں نے اپنی کلاس میں کوئی ریفرنس ویریبلس بنائے ہیں جو میموری لوکیٹ کرتے ہیں سی پلس پلس کے کیس میں ڈسٹریکٹرس کا کام ہوتا تھا ان ساروں کو فری کرنا یہ سارا کام تو گاربیج کلیکٹر نے لے لیا اب ہمارا کام صرف یہ رہ گیا کہ کوئی فائل اوپن تو نہیں رہ گئی وہ بھی ہم بعد میں لیٹر دیکھیں گے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہی کلوز کر دیں کسی طرح کیونکہ ہمیں گاربیج کلیکٹر ان پرڈکٹیبل ہے کب جا کے اس فائل کو اوپن کرے کب جا کے ڈسٹریکٹر کال ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے ریسورسز ڈسٹریکٹر کے لیے اوپن نہ رہ جائیں لیکن ڈسٹریکٹر پھر بھی یہ کلین اپ کر سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز ابھی تک کلین اپ نہیں ہوئی تو اسے کلین اپ کر دیں ہم نے ان سارے میتھڈس ان ساری جو کلاس ممبرس تھے ڈیٹا ممبرس یا میتھڈس ان کے ساتھ ایک ایکسیس ماڈیفائر دیکھا جو اکثر کیسز میں پبلک تھا پبلک کا کیا مطلب ہے پبلک کا مطلب ہے فار اے میتھڈ اور اے کلاس ویریبل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کلاس سے باہر یوز ہو سکتا ہے مثلا ایک دوسری کلاس میں نے بنا دی ہے اور اس دوسری کلاس سے میں پہلی کلاس کا کوئی میتھڈ کال کر سکتا ہوں یا نہیں یا اس کا کوئی ویریبل یوز کر سکتا ہوں یا نہیں یہ چیز پبلک بتاتی ہے پبلک مینس کہ دوسری کلاسز اسے یوز کر سکتی ہیں میں کلاس نیم کے ساتھ بھی پبلک لکھ سکتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے کلاس کے ساتھ پبلک لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلاس اس پوری اسمبلی سے باہر یوز ہو سکتی ہے اسمبلی کیا ہوتی ہے جب ہم ڈاٹ نیٹ کا پروگرام کمپائل کرتے ہیں تو وہ ایک اسمبلی میں آتا ہے یا ڈفرینٹ لائبریریز اسمبلیز کی فارم میں ہوتی ہیں تو ایک اگر میں کوئی لائبریری بنا کے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اس میں پانچ دس کلاسز ایسی ہوں جو میں انٹرنل ہوں کسی اور کو نہیں چاہتا کہ وہ یوز کرے اور دس کلاسز ایسی ہوں جو میں نے پبلکلی ایکسپوز کرنی ہوں کہ دوسری اسمبلیز انہیں یوز کر سکیں ایسی کلاس کے ساتھ پبلک لکھ دیتے ہیں میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ کلاس میں میتھڈس اور انسٹنس ویریبلس اسٹیٹک ویریبلس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں اور میں اب آپ کو ان کی کمپلیٹ لسٹ دکھا رہا ہوں کہ ایک کلاس میں کیا کیا ہو سکتا ہے اور ہم one by one later lectures میں ان چیزوں کو کور کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ساری کیسے ڈکلیئر اور یوز ہو سکتی ہیں اور ان کے کیا بینیفٹس ہیں یہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے ایک کلاس کے اندر کنسٹرکٹرس ہو سکتے ہیں اس کی ہم بات کر چکے ہیں ڈسٹرکٹر ہو سکتا ہے اس کی بھی ہم بات کر چکے ہیں فیلڈس ہو سکتی ہیں جو ہماری یہ انسٹنس ویریبلس یا اسٹیٹک ویریبلس تھے انٹ مائی اسٹرنگ کی جو ہم نے ایگزامپل دیکھی ہے میتھڈز ہو سکتے ہیں جو ہمارے یہ سارے اسٹیٹک اور نان اسٹیٹک میتھڈس تھے جو ڈفرینٹ پیرامیٹرس لے کے کچھ ریٹرن کر رہے تھے اور باقی چیزیں جن کی ابھی ہم لیٹر لیکچرس میں ایگزامپلس دیکھیں گے وہ کیا ہیں پراپرٹیز انڈیکسرس ڈیلیگیٹس ایونٹس اور نیسٹڈ کلاسز یہ میں نے آپ کو کلاسز کا ایک اوور آل ایک اوور ویو دیا ہے کہ کلاسز میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں سے کچھ چیزیں ہم نے لیٹر بھی ڈسکس کرنی ہیں اور ہم نے ایگزامپلس بھی دیکھی ہیں اب ہم کلاسز کے ساتھ ایک بڑا کی کنسپٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انہیریٹنس کا جو اگین اگر آپ نے سی پلس پلس میں دیکھا ہوگا اور اس سے کافی سملر بھی ہے انہیریٹنس کیا ہوتی ہے انہیریٹنس میں میں آپ کو دو کلاسز کے ساتھ سمجھاتا ہوں انہیریٹنس میں ایک آپ کی بیس کلاس ہوگی اور ایک آپ کی ڈیرائیوڈ کلاس ہوگی بیس کلاس آپ کو کچھ فنکشنلٹی دے رہی ہوگی کچھ آپریشنس کر رہی ہے اس کے کچھ میتھڈس ہیں کچھ ممبر ویریبلس ہیں اور ڈیرائیوڈ کلاس آپ کو ان میتھڈس اور ان فنکشنس جو بھی اس کے اندر ویریبلس اور میتھڈس ہیں ان کے on top in addition to those methods مزید میتھڈس یا مزید چیزیں دے سکتی ہے یا سلیکٹیولی بیس کا بیہیویئر ماڈیفائی کر سکتی ہے تو انہیریٹنس کا فائدہ کیا ہے انہیریٹنس کا فائدے ابھی ہم کچھ اور بھی دیکھیں گے جو پولیموفیزم کے ساتھ ہیں لیکن اس کو سیپریٹ کر کے انہیریٹنس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ملٹیپل کلاسز کی کامن فنکشنلٹی کمبائن کر کے ایک جگہ پہ لانے دیتی ہے اور اس ایک جگہ کو ہم بیس کلاس کہہ رہے ہیں ابھی تک تو میں نے کہا آپ کو کہ ایک بیس ہے اور ایک ڈیرائیوڈ ہے لیکن ان پریکٹس ہوگا ایک بیس ہوگی اس سے ایک ڈیرائیوڈ اے ہوگی ڈیرائیوڈ بی ہوگی ڈیرائیوڈ سی ہوگی اور ان تینوں کی کامن فنکشنلٹی نکال کے ہم نے بیس کلاس میں ڈال دی اور بیس کلاس ان تینوں کا ایک جینرک ورژن بن گئی یعنی بیس کلاس میں آپ کے پاس کامن آپریشنس ہیں مثلاً ایک بڑی انہیریٹنس کی ٹریڈیشنل ایگزامپل ہے کہ آپ کی بیس کلاس ایک ڈرائنگ آبجیکٹ ہے اور آپ کی اسپیشلائز کلاسز ایک لائن ہے ایک سرکل ہے ایک ریکٹینگل ہے اب بہت سارے آپریشنس آپ کے ڈرائنگ آبجیکٹ کے اس کو فائل میں کیسے سیو کرنا ہے یا اس کو اس کی انفارمیشن کے اس کو پرنٹ کرنے کے علاوہ بہت سارے سیکنڈری آپریشنس ایسے ہو سکتے ہیں جو ایک ڈرائنگ ڈرائنگ آبجیکٹ کے ان تینوں کیسز میں سیم ہوں اور وہ ساری کامن چیزیں ہم بیس میں لا سکتے ہیں تو بیس آپ کو بیس کلاس ایک اسپیشلائزڈ ورژن دے رہی ہے ایک جینرک ورژن دے رہی ہے ان تین اسپیشلائزڈ کلاسز کا ہم بیس ڈیرائیو ریلیشن شپ شو کیسے کرتے ہیں بیس کلاس کے ساتھ ہم نے کچھ ایڈیشنلی نہیں لکھنا بیس کلاس ویسے ہی ڈکلیئر ہوگی جیسے ایک نارمل کلاس ہوتی ہے اور ڈیرائیو کلاس کے ساتھ ہم جہاں پہ کلاس ڈیرائیو لکھیں گے اسی کے ساتھ کالن بیس لکھ دیں گے اس کے ایگزامپل ابھی ہم دیکھیں گے لیکن بیسیکلی سینٹیکس آپ کا صرف اتنا ہے کہ کلاس نیم کے آگے کالن کر کے اور اس کے آگے جس کلاس سے آپ نے ڈیرائیو کرنا ہے اس کا نام لکھ دیں گے اور یہاں پہ آپ کو ایک چیز یاد رہے کہ اگر آپ سی پلس پلس کی بیک گراؤنڈ سے آئیں سی پلس پلس میں ملٹیپل انہیریٹنس ہوتی ہے یعنی آپ کی کلاس ملٹیپل بیس کلاسز سے ڈیرائیو ہو سکتی ہے سی شاپ میں ملٹیپل انہیریٹنس نہیں ہے سی شاپ میں آپ کی کلاس صرف ایک کلاس سے ڈرائیو ہو سکتی ہے لیکن جو آپ کی ڈیفیشنسی آتی ہے اس وجہ سے کہ ملٹیپل انہیریٹنس نہ ہو سکے اسے C sharp multiple interface inheritance سے کور کرتی ہے اور انٹرفیسز کیا ہوتے ہیں یہ ہمارا ایک لیٹر ٹاپک ہے تو ابھی ہم انٹرفیسز کی ڈیٹیلس میں نہیں جائیں گے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہیریٹنس کیا ہوتی ہے ایک کلاس ہے جس کے اندر کچھ میتھڈس اور کچھ انسٹنس ویریبلس ہیں اور اس سے ہم انہیریٹ کر کے ایک ڈیرائیو کلاس بنا رہے ہیں جس میں کچھ ایڈیشنل میتھڈس اور ایڈیشنل ممبر ویریبلس ہو سکتے ہیں اور ہم صرف یہ ایڈیشنس ڈیرائیو کے اندر لکھیں گے اور صرف انہیریٹنس کی کالن بیس ڈیکلریشن کی وجہ سے بیس کی ساری چیزیں اویلیبل ہو جائیں گی اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک پیرنٹ کلاس بنائی ہے چائلڈ کلاس بنائی ہے اب یہ پیرنٹ چائلڈ میں پیرنٹ بیس ہے چائلڈ ڈیرائیوڈ ہے پیرنٹ چائلڈ کا ورڈ بھی کامنلی یوز ہوتا ہے بیس ڈیرائیوڈ کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے سپر کلاس سب کلاس کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے ان سب کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی ایک کلاس سے دوسری کلاس انہیریٹ ہوئی ہوئی ہے ہم نے public class parent class declare کی اور پیرنٹ کلاس کا ایک کنسٹرکٹر ہے اور اس کے اندر ایک پرنٹ کا فنکشن ہے اس کے بعد ہم نے چائلڈ کلاس بالکل اسی طرح سے ڈکلیئر کی پبلک کلاس چائلڈ کلاس اور اس کے آگے کی ڈفرینس ہے ہم نے لکھا کالن پیرنٹ کلاس یہ جو سینٹیکس ہے یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ چائلڈ کلاس پیرنٹ کلاس سے ڈیرائیوڈ ہے اور چائلڈ کلاس کے کنسٹرکٹر میں ہم نے چائلڈ کنسٹرکٹر لکھ دیا اور اس کے بعد مین میتھڈ ہم نے اسٹیٹک ہمیں مین ہمیں ہمیشہ اسٹیٹک لکھنا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت کوئی انسٹنس نہیں ایگزٹ کرتا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم نے child class child is equal to new child class کیا ہم نے چائلڈ کلاس کا ایک نیا انسٹنس کریٹ کیا یعنی جس کلاس میں آل دو کے main itself child class کا ممبر ہے اس نے ایک لیکن یہ اسٹیٹک ممبر ہے یہ کوئی انسٹنس ابھی تک ایگزٹ نہیں کرتا اس نے ایک نیا انسٹنس کریٹ کیا اور اس انسٹنس کا نام رکھا چائلڈ اور چائلڈ پہ پرنٹ کال کر دیا اب اگر آپ ڈھونڈیں تو آپ کو چائلڈ کلاس کے اندر کہیں پرنٹ کی ڈیکلیریشن یا ڈیفینیشن نہیں ملے گی لیکن ہم نے یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ چائلڈ کلاس پیرنٹ سے انہیریٹیڈ ہے وچ مینس کہ پیرنٹ میں جو کچھ ہے وہ تو امپلیسٹلی چائلڈ کا پارٹ ہے یعنی child class is a parent class تو اس لیے اس پہ کوئی کمپائلر ایرر نہیں آئے گا بلکہ پیرنٹ کلاس کا پرنٹ کال ہو جائے گا اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی اس کی آؤٹ پٹ ہوگی سب سے پہلے پیرنٹ کا کنسٹرکٹر انووک ہوگا پھر چائلڈ کنسٹرکٹر اور پھر آپ کے پیرنٹ کا پرنٹ میتھڈ ہوگا اور اس میں یہ دیکھیں آپ کے پیرنٹ کا کنسٹرکٹر پہلے ہوا اور پھر چائلڈ کا کنسٹرکٹر انووک ہوا ہے حالانکہ ہم نے کبھی پیرنٹ کلاس کا نیا آبجیکٹ نہیں کریٹ کیا یہ کیوں ہوا ہے کیونکہ child class is a parent class اور جب ہم ایک چائلڈ کلاس کریٹ کرتے ہیں تو پیرنٹ جس کی ساری چیزیں چائلڈ کا پارٹ بننی ہیں اس لیے پیرنٹ کا کنسٹرکٹر پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد چائلڈ کا کنسٹرکٹر ورک ہوگا اور پھر جو میتھڈس ہم کال کریں گے وہ کال ہوں گے تو ڈیرائیوڈ کلاس بیس کلاس کی طرح ہی ہے ایکسیپٹ کہ وہ اس کی مور اسپیشل فارم ہے اور بیس کلاس آٹومیٹیکلی اس کا کنسٹرکٹر کال ہوا وہ انیشلائز ہوئی ڈیرائیوڈ کلاس سے پہلے اب ہم ایک دو سینٹیکس دیکھیں گے جس کے تھرو ہماری ڈیرائیوڈ کلاس بیس کلاس سے بات کر سکتی ہے یاد رہے کہ کبھی بیس کلاس ڈیرائیو سے نہیں بات کر سکتی کیونکہ بیس کلاس جنرل ورژن ہے جبکہ ڈیرائیو کلاس اسپیشل ورژن ہے یعنی اسی بیس کا ایک اسپیشلائزڈ ورژن ہے اس میں ایڈیشنل چیزیں ہیں تو وہ ایڈیشنل چیزیں اپنی کامن چیزوں کے بارے میں انہیں انووک کر سکتی ہیں اس کے بارے میں بات کر سکتی ہیں لیکن ایک بیس جو ایک کامن چیز ہے وہ اپنی اسپیشلائزیشنس کے بارے میں کچھ انوو نہیں کر سکتی تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک کنسٹرکٹر انوک ہوتا ہے چائلڈ کلاس کا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹ امپلیسٹلی کریٹ ہوگا یوزنگ پرابلی ڈیفالٹ کنسٹرکٹر اگر ہم نہیں چاہتے کہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر انوک ہو اور ہم پیرنٹ کا کوئی اسپیشل کنسٹرکٹر انوک کرنا چاہتے ہیں جو مے بی اس کی ویلیوز کو انیشلائز کرے تو ہم کیا کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس جس طرح سے ایک دس کا کی ورڈ یہاں پہ یوز ہوا تھا جس سے ہم اپنا ہی کوئی اور کنسٹرکٹر اسپیسیفائی کرتے تھے کہ یہ انوک ہو اسی طرح سے ایک بیس کا کی ورڈ ہے بیس کا کی ورڈ اسی طرح سے یوز ہوتا ہے جیسے دس کا کی ورڈ یوز ہوتا ہے لیکن وہ یہ بتاتا ہے کہ اس ڈرائیو کلاس کا اگر یہ کنسٹرکٹر انوک ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ پیرنٹ کا یہ کنسٹرکٹر انوک ہو اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے اسی چائلڈ کلاس کے ساتھ کنسٹرکٹر کے ساتھ ایکسپلسٹلی بیس کا کنسٹرکٹر انوک کیا ہوا ہے اس کے علاوہ سیکنڈلی ہم بیس کا کی ورڈ کیسے یوز کر سکتے ہیں ہم بیس ڈاٹ کر کے بیس کے میتھڈس کال کر سکتے ہیں مثلاً بیس ڈاٹ ایکس کر کے ہم بیس کا میتھڈ ایکس کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسپیشلائزیشن کرتے ہوئے ہم بیس کا کوئی میتھڈ اوور رائڈ کر دیں اوور رائڈ کا کیا مطلب ہے اوور رائڈ کا مطلب یہ ہے کہ بیس میں لیٹ سے ایک پرنٹ میتھڈ دیا ہوا ہے اور ہم ڈرائیو میں ایک نیا پرنٹ میتھڈ دینا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جب ڈرائیو کلاس کا انسٹنس کریٹ ہو تو اس میں یہ ڈرائیوڈ والا پرنٹ بیس والے پرنٹ سے ڈفرینٹ ہو تو ہم نے بیہیویئر کو اوور رائڈ کر دیا اب اگر اسے آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹرکٹلی ہم دیکھیں تو ہم بیس کی اسپیشلائزیشن نہیں رہے بلکہ بیس میں ہم نے کچھ ماڈیفائی بھی کر دیا تو بعض کا اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ بیس میں ہم کوئی بیہیویئر ہے اسے تھوڑا سا ٹویک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے اوور رائڈ کر دیں اوور رائڈ کرنے کے لیے ہم نیو کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں اور اس کی ہم نیکسٹ نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ہم میتھڈز اوور رائڈ کرتے ہیں یہ ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک پیرنٹ کلاس ڈکلیئر کی ہے اس میں ہم نے ایک پیرنٹ اسٹرنگ بنایا ہے اور ایک پیرنٹ کنسٹرکٹر ہے جو اسٹرنگ آرگومنٹ لے کے اسے انیشلائز کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا ایک پرنٹ میتھڈ ہے جو بتاتا ہے کہ یہ پیرنٹ کلاس کا پرنٹ میتھڈ ہے چائلڈ کلاس ہم نے ڈیرائیو کی ہے اور چائلڈ کلاس کے کنسٹرکٹر سے ہم نے کالن بیس اور اس میں ہم نے آرگومنٹ بھیج کے ایک اسپیشل پیرنٹ کا کنسٹرکٹر انوالو کیا ہے اس کے بعد ہم نے پرنٹ کے میتھڈ کو اوور رائڈ کیا ہے اور کیسے اوور رائڈ کیا ہے یہاں پہ ایک نیا کی ورڈ ہے پبلک نیو وائڈ پرنٹ یعنی پبلک اور وائڈ کے بیچ میں ہم نے نیو کا کی ورڈ ڈال دیا ہے اس سے کمپائلر کو پتہ چلے گا کہ ہم بیس کو اوور رائڈ کرنا چاہ رہے ہیں اگر یہ ہم نہیں ڈالیں گے تو کمپائلر ہمیں کہے گا کہ یہ میتھڈ تو بیس میں موجود ہے اس کو دوبارہ ڈیفائن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں انلیس کہ ہم کمپائلر کو بتائیں کہ یہ نیو ہے یہ ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم مین میں ایک چائلڈ آبجیکٹ کریٹ کر کے چائلڈ کا پرنٹ کال کرتے ہیں تو یہ پرنٹ کال ہوگا ہمارے چائلڈ کلاس کا لیکن اسی چائلڈ کلاس کو اگر ہم پیرنٹ کلاس میں کاسٹ کر دیں اور یہ کاسٹ کیوں ہو سکتی ہے یہ کاسٹ اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ child class is a parent class اس میں پیرنٹ کی ساری چیزیں موجود ہیں اس وجہ سے یہ کاسٹ پاسبل ہے لیکن کاسٹ ہونے کے بعد جب ہم پرنٹ کال کریں گے تو اب کمپائلر دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک پیرنٹ ٹائپ کا آبجیکٹ ہے آل دو کہ انسٹینشیٹ ہوتے ہوئے یہ چائلڈ ٹائپ کا تھا لیکن اب یہ ایک پیرنٹ ٹائپ کا ہے کاسٹ کے بعد ہم نے کمپائلر کو نئی ٹائپ بتا دی اور اس کا پرنٹ ان ہو رہا ہے تو اب یہ پیرنٹ کا پرنٹ ان ووک ہوگا اس کی آؤٹ پٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فرام ڈیرائیوڈ ایک اسپیشل کنسٹرکٹر کال ہوا اسے وہ آرگومنٹ کیا یعنی یہ پیرنٹ کا کنسٹرکٹر ہے پھر چائلڈ کا کنسٹرکٹر کال ہوا پھر پیرنٹ کلاس چائلڈ کلاس اور پیرنٹ کلاس سے آپ کو میسیجز پرنٹ ہوئے یہ تو ہم نے دیکھا کہ ابھی تک انہیریٹنس کا کنسیپٹ دیکھا ہے یہاں پہ ہم نے میتھڈس اوور رائڈ بھی کیے تو کون سا میتھڈ کال ہو رہا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے مثلا پرنٹ کی ایگزامپل میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے آبجیکٹ کی ٹائپ کیا ہے اگر ہمارے آبجیکٹ کی ٹائپ بیس ہے تو بیس کا پرنٹ کال ہوگا اگر ہمارے آبجیکٹ کی ٹائپ ڈیرائیوڈ ہے تو ڈیرائیوڈ کا پرنٹ کال ہوگا اور یہ ٹائپ وہ ٹائپ ہے جو اس ٹائپ پہ اس ٹائم پہ اس ویریبل کی ہے اگر میں انسٹینشیٹ کرتا ہوں ایک ڈرائیو کا آبجیکٹ اور اسے کاسٹ بیک کر دیتا ہوں بیس میں اور اب بیس پہ پرنٹ کال کرتا ہوں تو اب اس نے یہ یاد نہیں رکھا ہوا کہ یہ ڈرائیو کا آبجیکٹ تھا اس نے کہا اچھا بیس میں کاسٹ ہو گیا بیس کا پرنٹ کال ہو گیا یہی ہم نے لاسٹ ایگزامپل میں دیکھا ہے لیکن بعض اوقات ہم ایسے نہیں چاہتے بعض اوقات ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ملٹیپل ڈیرائیوڈ کلاسز کو بیس میں کاسٹ کر کے بیس کے ریفرنسز یوز کر لیں لیکن جب میتھڈ کال کریں کوئی پرٹیکولر میتھڈ کال کریں تو وہ ڈیرائیوڈ کا کال ہو کیوں مثلا ہم ان سب کو کاسٹ بیک کیوں کرنا چاہیں گے یہ ایک ایگزامپل ہے ہم ان ساروں کو گروپ کر کے ایک ارے یا ایک لسٹ میں رکھنا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس مسلینیس ٹائپ کی چیزیں ہیں جیسے لائنس سرکلس اور اسکوئرس کی ہم نے ایگزامپل دی ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ ویکٹر آبجیکٹس ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں ان ساروں کو ایک ڈرائنگ آبجیکٹ کی ارے بنا کے یا ایک لسٹ بنا کے اس میں اسٹور کر دیں کیوں کیونکہ ہمارے سارے ہمارے پاس اس کے بعد undo operations redo operations easy ہو جائیں گے ہمارے ہر آپریشن کی سیکوینس بن جائے گی تو اسے اکٹھا اسٹور کرنے کے اس کی اسٹوریج ریٹریول ایزی ہو جائے گی بینیفٹس بہت سارے ہیں لیکن اب ہمیں کوئی میتھڈ چاہیے جس سے ہم دوبارہ یہ ڈسٹنگوش کر سکیں کہ یہ چیز اوریجنلی لائن تھی اسکوئر تھی یا کیا تھی تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک ٹیکنیک آتی ہے جسے پولی مارفزم کہتے ہیں پولی مارفزم کا مطلب کیا ہے poly means multiple morphism means shapes یعنی ایک آبجیکٹ جو ملٹیپل شیپس لے سکتی ہے اور اس پرٹیکولر کیس میں ایک بیس کلاس جو ایک بیس کلاس کا ریفرنس جو وہ شیپ لے لے گا جو ریئل ڈیرائیوڈ آبجیکٹ انسٹینشیٹ ہوا تھا مثلا اگر میرے پاس ایک ڈرائنگ آبجیکٹ کا ریفرنس ہے اور وہ ان ریئلٹی ایک جس ٹائم پہ انسٹینشیٹ ہوا تھا اس ٹائم پہ وہ ایک لائن کا آبجیکٹ تھا تو میں کسی طریقے سے اس لائن کے آبجیکٹ پہ کوئی آپریشن کر سکوں مثلا میں ایک پرنٹ آپریشن ہے جو جب انووک کروں تو وہ جو ریئل ٹائپ ہے اس پہ انووک ہو اس کے لیے ایک ہم نیا کی ورڈ انسٹروڈیوس کریں گے ورچوئل کا ورچوئل کا کی ورڈ ہم اگر کسی میتھڈ کے ساتھ لکھ دیں تو ہم کمپائلر کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس میتھڈ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس کو پولیمافکلی کال کرنے کے لیے ورچوئل میتھڈ کی اگر ہم امپلیمنٹیشن دے دیں بیس کلاس میں تو وہ کب انووک ہوگی وہ صرف تب انووک ہوگی جب ہم نے بیس کا ہی آبجیکٹ انسٹنشیٹ کیا ہے یعنی ہم بیس کا آبجیکٹ انسٹنشیٹ کریں اور ایک ورچوئل میتھڈ کال کریں تو بیس کا کال ہوگا لیکن اگر ہم نے آبجیکٹ انسٹنشیٹ کیا کسی ڈیرائیو کلاس کا اور یہاں پہ انہیریٹنس بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارا ان اینڈ پرپز کیا ہے کہ ہم کچھ کلاسز کو اس بیس میں کاسٹ کر کے اس کا ایک ورچوئل میتھڈ کال کریں اور وہ کلاسز کاسٹ ہو ہی صرف سکتی ہیں جو ڈیرائیو ہوں کیونکہ ڈیرائیو کلاسز اور بیس میں از کی کی ریلیشن شپ ہے کہ derive class class is a base base اس میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں تو ورچوئل یہ ڈکلیئر کرتا ہے کی ورڈ کہ یہ پرٹیکولر میتھڈ ڈیرائیوڈ میں اوور رائڈ ہو سکتا ہے تو سیکنڈ کی ورڈ ہم یوز کرتے ہیں اوور رائڈ کا جب ہم ایک ورچوئل میتھڈ کو ڈیرائیو کلاس میں لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اوور رائڈ کا کی ورڈ لکھتے ہیں اور اب پہلے کی طرح یہ امپورٹنٹ نہیں ہے جس طرح نارمل اوور رائڈ کیا تھا جس میں ہم نے نیو کی ورڈ یوز کیا تھا وہاں پہ جس ٹائپ کا ریفرنس تھا یعنی اگر بیس کا ریفرنس تھا تو بیس کا میتھڈ کال ہو رہا تھا ڈیرائیو کا ریفرنس تھا تو ڈیرائیو کا میتھڈ کال ہو رہا تھا اب ورچوئل اور اوور رائڈ کے کی ورڈس کے ساتھ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اوریجنلی جو آبجیکٹ کریٹ ہوا تھا اس کی ٹائپ کیا تھی چاہے ہم اسے بیس کے ریفرنس میں رکھ لیں چاہے ڈیرائیو کے ریفرنس میں رکھ لیں اگر اوریجنلی ڈیرائیوڈ کریٹ ہوا تھا تو ڈیرائیوڈ کا میتھڈ کال ہوگا اس کی ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس سے ہمیں اس کا بینیفٹ اور کلیئر ہوگا اس ایگزامپل میں ہم نے ڈرائنگ آبجیکٹ کی ایگزامپل لی ہے اور ایک پبلک کلاس ڈرائنگ آبجیکٹ بنائی ہے جس کے اندر ایک ورچوئل میتھڈ دیا ہے پبلک ورچوئل وائڈ ڈرا یعنی وہ کچھ ریٹرن نہیں کرتا کوئی کنسٹرکٹر نہیں ہے دیٹ مینس ہم ڈیفالٹ کنسٹرکٹر سے اوکے ہیں اور اس میں ہم نے کچھ آؤٹ پٹ کر دیے اس کے بعد اسی ڈرائنگ آبجیکٹ سے ہم نے تین کلاسز ڈیرائیو کی ہیں ایک لائن کی ایک سرکل کی اور ایک اسکوئر کی اور ان تینوں کے ڈرا میتھڈ میں ہم نے ڈفرینٹ آؤٹ پٹ کی ہے کہ یہ ایک لائن ہے یا سرکل ہے یا اسکوئر ہے اور ان تینوں فنکشنز کے ساتھ ہم نے اوور رائڈ کا کی ورڈ ایڈ کیا ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے ان ورچوئل کی ورڈ اور اوور رائڈ ورڈ کے علاوہ دوسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان فنکشنس کے سگنیچرز ایگزیکٹلی سیم ہیں اگر یعنی ریٹرن ٹائپ یا آرگومنٹس اگر کہیں بھی کوئی ڈفرینس ہو تو کمپائلر ہمیں ایرر دے گا کہ ہم پولیموفزم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے سگنیچر سیم نہیں ہیں اس کے بعد ہم نے ایک کلاس بنائی ہے جس میں ہم نے اسٹیٹک مین لکھا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک ڈرائنگ آبجیکٹس کی ارے بنائی یاد رہے کہ ہم نے پولیموفیزم کا مین پرپز ڈسکس کیا تھا کہ ہم ڈفرینٹ ڈرائیو ٹائپ کے آبجیکٹس بیس ٹائپ کی ارے میں رکھ سکیں اور اس ارے کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو ہم نے new line new circle new square new drawing object چار ڈفرینٹ قسم کے ڈرائیوڈ آبجیکٹس تین ڈیرائیوڈ آبجیکٹ اور ایک بیس کا آبجیکٹ اس ارے میں اسٹور کر دیا اس کے بعد اس ارے کو ہم نے فار ایچ سے ٹریورس کیا فار ایچ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ ایک improved form of for loop ہے for each drawing object D in in this array تو اس میں یہ ڈی اس پورے ارے پہ ٹریورس کرے گا اور پھر ڈی ڈاٹ ڈرا کال کر لیا اب یہ ڈی کی ٹائپ ڈرائنگ آبجیکٹ کا ریفرنس ہے یعنی ڈی ایک ڈرائنگ آبجیکٹ ہے اگر ہماری نارمل انہیریٹنس اور نارمل اوور رائڈ ہوتے تو ہر کیس میں بیس کا فنکشن کال ہوتا لیکن اس کیس میں آپ آؤٹ پٹ دیکھیں کہ اس میں پہلی output line circle square اور پھر ایک جنرک ڈرائنگ آبجیکٹ کی آئے گی تو یہاں پہ انہیریٹنس کی وجہ سے ڈیرائیو کلاس بیس کلاس میں کاسٹ ہو سکتی ہے اور سیم ارے میں اسٹور ہو سکتی ہے اور پولیموفیزم کی وجہ سے ہم بیس کا ایک ایسا میتھڈ کال کر سکتے ہیں جو ایکچولی ڈیرائیوڈ کا میتھڈ کال ہو رہا ہو تو آبجیکٹ اورینٹیشن کے کلاسز انہیریٹنس پولیمارفزم بڑے فنڈامنٹل کنسیپٹس ہیں اور یہ کنسیپٹس ہم نے اس لیکچر میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیے ہم نے اس کے ڈفرینٹ سینٹیکس دیکھے کچھ چیزیں ہم نے پینڈنگ چھوڑی جو ہم نیکسٹ ٹائم پہ جس طرح سے ہم نے ڈیلیگیٹس ایونٹس انڈیکسر کچھ چیزیں ٹچ کی ہیں یہ کلاسز کے اندر ایگزسٹ کر سکتی ہیں یہ ہم نیکسٹ ٹائمس میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یوز ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ہم پراپرٹیز دیکھیں گے ہم انڈیکسرس دیکھیں گے اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اور ہماری یہ اوور ویو کمپلیٹ ہوگا کہ سی شاپ میں کلاسز اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں کس طرح بن سکتی ہیں اور کیسے یوز ہو سکتی ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ